آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنوین کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم نون ساکن اور تنمین کے احکامات میں سے چار حکم ہیں یعنی اس کے چار قاعدے ہیں یاد رکھیے کہ جب نون ساکن اور تنمین الفاظ میں آتے ہیں تو ان کے بعد مختلف حروف آتے ہیں اس لیے ان کے مختلف قواعد ہیں اور ضابطے ہیں آج جو آپ قاعدے پڑھیں گے ان میں ہے نون ساکن اور تنمین کے سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار حلقی اظہار حلقی دوسرا ہے ادغام اقلاب اقلاب اخفاء حقیقی اظہار حلقی اظہار حلقی ادغام اقلاب اقفا حقیقی یہ اصطلاحی جو نام ہے ان کو آپ شروع سے ذہن نشین رکھیے تاکہ جب ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے تو وہاں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اس وقت آپ کے پھر ذہن میں ہونا چاہیے کہ اظہار حلقے کا کیا معنی ہے ادغام کسے کہتے ہیں اقلاب کسے کہتے ہیں اخفاء حقیقی کسے کہتے ہیں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ صرف آپ کو اظہار حلقی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اظہار حلقی کیوں کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اچھی طریقے سے گنا وغیرہ نہیں بناتے بلکہ مخرج پر پہنچ کر اس کو اچھی طرح مخرج سے نکال کر آگے جلدی سے نکل جاتے ہیں اور یاد رکھیے حروف اظہار ہیں چھ کتنے ہیں حمزہ ہاں عین ہا غین خو یہ چھ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے حروف اظہار میں سے تو اس وقت وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اب مثالیں لیں کہ نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں بھی ہوتی ہے دو میں بھی لیکن تنوین کی ہمیشہ دو کلموں میں مثال آئے گی سب سے پہلا حرف ہے حمزہ حمزہ کی مثال نون ساکنہ میں ایک کلمے کی ین ین اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا لہذا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ین ین اونا اب نون ساکنے کی مثال دو کلموں میں من آمانا من آمانا آمانا من من آمانا منوین کی مثال دو کلموں میں جنات الفافا الفاف اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے حروف حلقی میں سے وہ ہے ہا اس کی مثال ایک کلمے میں جب نون ساکن ہو من ہا جا من ہا جا جا جا من من ہا ہا اور دو کلموں میں من ہا جا من ہا ہا ہا جا جا من من جا اور تنوین کی مثال دو کلموں میں یوروفن ہارن یوروفن ہارن یوروفن ہارن یوروفن ہارن حمزہ ہو گیا ہا ہو گیا اس کے بعد ہے تیسری مثال عین کی تیسرا عین جو حرف ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے ان عمت ان عمت اب نون ساکن کے بعد عین آ گیا نون پر ہم نے اظہار کیا نون کو ظاہر کر کے پڑا ان عمت دو کلموں میں مثال نون ساٹنے کی ومن ومن عاد عاد ومن عاد ومن عاد اور دو کلموں میں تنوین کی مثال سمیع علیم سمیع علیم دیکھیے تنوین جو نون اظہار ہوتا ہے یہاں تو اچھی طرح اظہار کریں گے ہم سمیع نہیں کرنا سمی یہ بھی آواز غلط ہے سارا دار و مدار اس کی نطق کا جو ہے وہ آواز پر ہے لہذا جو آواز جہاں جس حرف کی جیسے نکلتی ہے اس کو آپ ذہن نشین کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی سمیع اون علی من آپ نے حروف اظہار میں سے تین کی مثالیں سن لی حمزہ ہا اور عین کی اب باقی ہیں ہا غین خو اب تینوں کی مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کے مخرج کو حیتونا یہ تھی مثال ایک کلمے میں نون ساکن کی اب نون ساکن کی دو کلموں میں اب تنویر کی مثال جو ہمیشہ دو کلموں میں آتی ہے علیمن حکیمن علیمن حکیمن علیمن حکیمن علیمن حکیمن اس کے بعد ہے یون غیدون نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑا فاسا اب دو کلموں میں مثال نون ساکن کی من غلن من لن اب تنوین کی مثال دو کلموں میں عزیز غفور عزیز غفور عزیز غفور عزیز غفور اب آخری جو حرف تھا حروف حلقی میں سے وہ ہے خو نون ساکن کے بعد اگر ایک کلمے میں آئے تو یہاں اس کا اظہار ہوگا والمن خوانی قاتو والمن خوانی قاتو والمن خوانی قاتو والمن خوانی قاتو دو کلموں میں نون ساکن کی مثال من خواہ من خواہ من مین من رن اب تنوین کی مثال دو کلموں میں یا تن يومئذ يومئذ خاشعة خاشعة تو یہ تھی وہ مثالیں جو اظہار حلقی کے بارے میں آپ نے پڑھی چھ حروف بھی آپ نے سمجھ لیے حمزہ ہا خو آئن غین یہ چھ حروف حروف حلقی ہیں جب بھی نون ساکن اور تنمین کے بعد آ جائیں تو یاد رکھیں وہاں نون کا اظہار ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین